الله الرحمن الرحيم پچھلے اسباق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ایک تو قسم کے بارے میں پڑھا تھا کہ قسم کی تین قسمیں ہیں نمبر ایک غموس منافدہ اور تو قسم کی تین قسموں میں سے نمبر ایک جی تو ان تینوں قسموں میں سے جو درمیانی والی قسم ہے یمین مناقدہ اس میں اگر بندہ حانس ہو جاتا ہے تو کفارہ لازم ہوتا ہے کفارہ میں چار چیزیں نمبر ایک غلام کو آزاد کرے افواہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو نمبر دو کہ دس مساکین کو کپڑا پہنا ہے اور نمبر تین دس مساکین کو کھانا کھلایا ہے اور اگر یہ تین کسی کے طاقت میں نہ ہو بس میں نہ ہو تو چوتھے نمبر پہ پھر تین دن فضر مسلسل روزے رکھنے ہیں تین دن مسلسل جب روزے رکھ لے گا تو اگر کوئی حانس ہو گیا ہو تو کفارہ ادا ہو جائے گا پہلی بات تو یہ پڑی تھی اور دوسری بات یہ پڑی تھی کہ اسی کے زمن میں آیت کریمہ جو, جو آیت کریمہ تھی للذین يَعْلُونَ من نِسَائِمْ تَرَبَّسُوا عَرْبَاتِ عَشْرُ اس آیت کریمہ میں الہ کی مطالق ہم نے پڑھا تھا کہ الہ کس کو کہا جاتا ہے تو زمانہ جاہلیت میں یعنی عربوں میں یہ طریقہ رائج تھا کو کہ جب ان کے اپنے گھر والوں کے ساتھ یعنی بیوی کے ساتھ گھر والے کے ساتھ نہیں بنتے نہیں بنتے تھے تو قسم کھا بیٹھتے تھے کہ میں اپنے بیوی کے پاس گھر والوں کے پاس نہیں جاؤں گا یعنی ان سے جو ازدواجی تعلقات ہیں وہ قائم نہیں کروں گا تو پھر ان کو طلاق بھی نہیں دیتے تھے اور اپنے آپ سے بھی جو ہے نا دور رکھا کرتے تھے کیونکہ انہوں نے قسم اٹھا لیا ہوتا تھا تو بیچاری عورت جو ہے نا بظاہر تو اس کے قبضے میں ہوتی بظاہر تو اس کے قبضے میں ہوتی لیکن اس کے پاس ہوتے ہوئے بھی اس کے زیر نگرانی یا اس کے سرپرستی میں ہوتے ہوئے بھی جو ہے نا وہ بیچاری لٹکتی رہتی کیونکہ اس نے قسم اٹھا لیا ہوتا تھا تو وہ نہ خود ازواجی تعلقات قائم کرتا تھا وہ نہ طلاق دے کر اس کو کسی اور کے پاس جانے کی اجازت تھی تو اس طرح وہ بیچاری عورت جو ہے نا درمیان میں لٹکتی رہتی تھی تو نہ اس کو بیوی جیسے حقوق چلا کرتے تھے اور نہ کسی اور سے شادی کر کے جو ہے نا وہ شادی کر سکتی تھی تو اس آیت کرم میں اس کا بارے میں بتایا گیا ہے کہ چار مہینے تک چار مہینے تک اگر کسی نے قسم اٹھایا کہ میں چار مہینے تک اپنے گھر والے کے پاس نہیں جاؤں گا اس وجہ قائم نہیں کروں گا تو چار مہینے کا کہا چار مہینوں کا تذکرہ کیا اس کو سراتن ذکر کیا تو اس صورت میں تو پھر اگر اس دوران اس نے رجوع نہیں کیا بعد میں رجوع کیا تو طلاق سمجھا جائے گا اگر درمیان میں کر لیا تو صحیح ہوگا البتہ قسم کا کفارہ دینا ہوگا تو اس کی ٹوٹل چار صورتیں بنتی ہے کی نمبر ایک کہ چار مہینے سے کم مدت کی قسم کا ہے چار مہینے سے کم مدت کی قسم کا ہے کہ وہ خواہ دو مہینے ہو تین مہینے ہو ایک مہینے ہو یا پندرہ دن ہو دس دن ہو پانچ دن ہو دو دن ہو ایک دن ہو جتنا بھی ہو چار مہینے سے کم کم ہو نمبر دو چار مہینے کی قید کہ میں چار مہینے تک اپنے بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا قسم کا کری الفاظ کا ہے چار مہینے کا سراتن ذکر کیا نمبر تین چار مہینے سے زیادہ مدت کی تعین کر کے قسم کائیں یعنی پانچ مہینے یا چھ یا سات یا آٹھ اور نمبر چار کہ کوئی بھی مدت تعین نہیں کی ہے کہ چار مہینے تک یا تین مہینے تک یا دو مہینے تک مدت کی تعین نہیں کی تو ان چار صورتوں میں پہلی صورت میں تو یہ جو چوتھی صورت ہے جو چوتھی صورت یعنی اس میں کوئی تعین نہیں کی ہے کہ چار مہینے پانچ مہینے دس مہینے دو مہینے تین مہینے ہے تو اس صورت میں تو ہلا نہیں کہا جائے گا تو نہ بیوی ہاتھ سے جائے گی اور نہ کفارہ دینا پڑے گا البتہ اگر اس صورت میں قسم توڑے گا تو قسم کا کفارہ تو بہرحال ہوگا اور بقیہ جو تین صورت یعنی پہلی صورت دوسری صورت اور تیسری صورت پہلی صورت یہ تھی کہ چار مہینے سے کم مدد کی قسم کا ہے اور دوسری صورت یہ تھی کہ چار مہینے کی قسم کا ہے اور تیسری چار مہینے سے زیادہ کی قسم کا ہے تو ان تین صورتوں میں ان تین صورتوں میں اس کو الہ کہا جائے گا تو اس صورت میں میں یعنی ان تین صورتوں اگر وہ مدت پورا ہو جاتا ہے یعنی چار مہینے پورے ہو جاتے ہیں تو پھر تو ظاہر سی بات ہے بیوی ہاتھ سے جائے گی بیوی چلی جائے گی یعنی طلاق واقع ہوگا پھر بغیر نکاح نکاح کے کے کے تجدید بغیر نکاح نہیں کر سکیں گے اور اگر وقت پورا نہیں ہوا یعنی چار مہینے پورا نہیں ہوئے دو مہینے ہوئے تین مہینے چار مہینے سے کم کم وقت ہوا تھا تو گویا کہ اس نے قسم توڑ دیا تو اس صورت میں پھر بیوی تو بچ جائے گی بیوی کے پاس جانا تو اس کے لیے حلال ہوگا لیکن چونکہ اس نے قسم توڑ دیا اس کا کفارہ دینا پڑے گا اور چار مہینے گزر جانے کے بعد چار اس صورت میں نہیں ہوگا کیونکہ اس وقت ہوتا ہے جب تین ہو اس وقت ہوگا بغیر کی اس میں ہوگا اس صورت میں بغیر کے بغیر کے ہوگا اس وقت جب تین جی دی دی جائے تو پھر طلاق غلط بن جاتی ہے بغیر پھر صحیح نہیں رہتا جائز نہیں ہوا کرتا لیکن یہاں پہ تو پہلی طلاق ہے اب تشریح یولون من نسائیم او لوگ جنہوں نے اپنے بیویوں سے ایلا کیا وہ لوگ جنہوں نے اپنی بیویوں سے ایلا کیا ایحلفون اللہ یجامعوہن یعنی انہوں نے قسم کہا کہ وہ اپنے بیویوں کے ساتھ جمع نہیں کریں گے یعنی اوتی جمع نہیں کریں گے تربسو انتظار تربس یعنی ان کے لیے انتظار ہوگا کتنے مہینوں کا یعنی اربع تعاشرین چار مہینوں کا اربع تعاشرین چار مہینوں کا یعنی ان کے لیے چار مہینے کی محلت ہے انتظار ہے فَإِن فَاعُو فَإِن فَاعُو اگر انہوں نے رجوع کیا اگر انہوں نے رجوع کیا یعنی اس چار مہینوں کے دوران یعنی ابھی تک چار مہینے مکمل نہیں ہوئے ہیں اگر انہوں نے رجوع کیا رجعو فیہا یعنی ان چار مہینوں کے اندر ہی رجوع کیا او الیمینی یا ان کے بعد یمین سے وتی کی طرف یعنی چار مہینوں کے اندر انہوں نے رجوع کیا وتی کی طرف یا چار مہینوں کے اندر اندر یعنی پہلے مہینے میں دوسرے مہینے میں تیسرے مہینے میں چوتھے مہینے میں ابھی تک وقت پورا نہیں ہوا ہے یا حلف سے رجوع کیا یعنی حلف لیا تھا کہ میں قریب نہیں جاؤں گا لیکن قریب گیا فَإِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالی بلا شبہ اللہ تعالی غفور مغفرت فرمانے والے ہے بخشنے والے ہے ان کو ان کو من جو انہوں نے عورت کو نقصان پہنچایا ہے یعنی بیوی کو جو انہوں نے نقصان پہنچایا اس میں اللہ تعالی بخشنے والے مغفرت کرنے والے ہیں رحیم ان پر رحم کرنے والے ہیں ان پر رحم فرمانے والے ہیں یعنی اس دوران جو ایک دو مہینہ جتنا گزرا ہے وہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے معاف کرنے والا ہے اور مشرت فرمانے والا ہے کہ اگرچہ ایک دو مہینے تک تو عورت کے حقوق میں کوتاہی ہوئی اللہ تعالی اس سے اس کو معاف کرنے والا ہے وین عظم الطلاق اور اگر انہوں نے طلاق کا ارادہ کیا ہو قصد کیا ہو یعنی چار مہینے گزر گئے چار مہینوں کے دوران انہوں نے رجوع نہیں کیا یعنی ان کا یہ نیت ہے ارادہ ہے خط آج میں متمم ہے کہ ہم نے طلاق ہی دینا ہے یعنی چار مہینے جب گزر جائیں گے تو اس کا یہ معنی ہوگا یہ طلاق ہی دینا چاہتا ہے تو خود بخود اور طلاق واقع ہو جائے گی طلاق اور اگر انہوں نے طلاق کا ارادہ کیا ہو پختہ ارادہ کیا ہوئے ہی ان لم یفیعو فل یوقعوه ای یو ان لم یفیعو یعنی رجوع نہیں کرنا چاہتے ہیں یعنی جب انہوں نے قصد کیا ہے آزم کی آج میں کیا ہے طلاق دینا کا اپنی بیوی کو چھوڑنے کا کہ وہ اس چار مہینوں کے دوران رجوع نہیں کرنا چاہتے تو ان کو کیا کرنا چاہیے تو فل یوقعو ہو تو ان کو طلاق کر دینی چاہیے طلاق دے دینی چاہیے بے شک اللہ تعالیٰ بلا شبہ اللہ تعالیٰ قولم ان کی کی بات بات کو کو ان سننے والے ہے علیم ان کی بات کو جاننے والے ہے ان کی بات کو سننے والے ہیں اور ان کے ارادوں کو جاننے والے ہیں یعنی ان کے ارادوں سے اللہ تعالی باخبر ہے لیس لهم بعد تربص یعنی ان کے لیے انتظار کرنے کے بعد نہیں ہوگا ان کے لیے انتظار کے بعد نہیں ہوگا ما ذکرہ جس کا تذکرہ کیا گیا الا الفیعت او طلاق سوائے رجوع سوائے رجوع ابھی طلاق یا ہے یعنی طلاق یا رجوع کے علاوہ کوئی ان کے پاس انتظار نہیں ہوگا یعنی اگر چار مہینوں کے اندر اندر یہ رجوع کر لیتے تو صحیح ہے اور اگر چار مہینے گزر جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جب وہ گزر جاتے ہیں تو ایک طلاق واقع ہو جائے گی ان دونوں سے ایک بات ہوگی یا تو طلاق واقع ہو جائے گی اور یا رجوع کرنے کے یعنی دو ہی باتیں دو ہی چیزیں یا تو رجوع ہوگا اور یا طلاق ہوگا اگر چار مہینے کے اندر اندر رجوع کر لیتے ہیں تو صحیح ہے اور اگر نہیں کرتے چار مہینے کی پوری ہو جاتی ہے تو پھر یہ طلاق واقع ہو جائے گی طلاق ہوگا والمطلقات يضربن بأنفسهن ثلاثة قروء اس آیت کریمہ میں جو طلاق کی افتاح عورتیں ہیں ان کے عدت کے بارے میں اللہ تعالی بتانا چاہتے ہیں کہ ان کا عدت کیا ہوگی تو اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ متعلقہ عورتیں یعنی جن عورتوں کو طلاق دی جاتی ہے ان کے طلاق جو ہے نا تین حیض ہوگا یعنی طلاق کے بعد جیسی ان جس تاریخ کو ان کو طلاق دی جائے طلاق دینے کے بعد اس کے بعد تین مرتبہ جو ان کی مہانہ بیماری ہوا کرتی ہے حیض کی صورت میں تو تین مرتبہ جب وہ آئے گی یعنی حیض مہواری کے جو ایام ہوا کرتے ہیں تو تین مرتبہ حیض آنے کے بعد جو ہے نا یہ سمجھا جائے گا کہ اس عورت کی عزت گزر گئی ہے یعنی اس کے بعد اگر وہ کسی اور عورت اور کسی اور مرد کے پاس کسی اور آدمی کے پاس کسی کے پاس جانا چاہتی ہے یا یعنی نکاح کرنا چاہتی ہے تو وہ نکاح کر سکے گی لیکن جب تک یہ عادت مکمل نہ ہوئی ہو تام نہ ہوئی ہو اس وقت تک اسے پہلے نکاح کر سکتی ہے وہ نہ کسی اور جگہ جا سکتی ہے یہ تو متعلقہ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان جو ہے نا تین حید ہے یہ تو صورت میں جب مدخول بہا ہو اگر غیر مدخول بہا ہو یعنی اس جو ساتھ تعلقات ہے وہ نہ کیے گئے ہو یہ الگ ہے یہ اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے یہ جو قلعہ ہے وہ الگ ہے اور یہ الگ ہے علاقہ جو جو بحث سے ہو تو ہو گیا کہ چار مہینے تک جو ہے نا وہ ہو گیا ہے یہاں سے المطلقات اضربت سبعین فسن ثلاثہ قرون یہاں سے باقاعدہ نیا حکم شروع ہو رہا ہے کہ جو مطلقہ طلاق شدہ عورتیں ہیں ان کے عدت کے بارے میں کیونکہ عدت کتنے ہوگی تو جو متعلقہ عورتیں ہوا کرتی ہے ان کی عدت تین حیض ہوگی بشرتی کہ وہ مدخل بہا ہو یعنی ان کے ساتھ دخول کیا گیا ہو اور اگر غیر مدخول بھی رہا ہو تو ان کے لیے پھر کوئی عدت نہیں ہے اور اگر وہ ایسا ہو یا ہو تو اس کی تصویر جو ہم پڑھ لیں گے کہ وہ کیا کیا ہے جبکہ اگر حولت ہانا ہو تو اس کی عدت جو ہے نا وہ وزی حمل ہے یعنی جب یہ حمل ہو جائے گا تو اس کی عدت ہم یہ سمجھیں گے کہ عدت پوری ہو گئی اس کے بعد اگر وہ کسی اور کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے تو صحیح ہو کر سکتی ہے والمطلقات يتربصن اور طلاق دی ہوئی عورتیں طلاق دی ہوئی عورتیں یہ تربسنا روک رکھے علیان تزمنا یعنی انتظار کرے بے انفسیہن اپنے نفسوں کا یعنی اپنے آپ کو روک کے رکھے انتظار کرے ان نکاحی دوسرے مرد کے ساتھ دوسرے آدمی کے ساتھ نکاح کرنے سے ثلاث قروئن تین حیض تین حیض کے بقدر یعنی کس وقت سے یہ خود کہہ رہا ہے میں طلاق یعنی طلاق یعنی کے دینے کے بعد شروع ہوگا جس تاریخ کو طلاق دی ہو اس تاریخ سے جو ہے نا تین مرتبہ اگر حیض آ جاتا ہے تو اس کا حیض پھر ختم ہو گئے یعنی تین حیض گزارنے کے بعد تین حیض دت گزارنے کے بعد جو ہے نا اس کا مدت ختم ہوگی جمع و قرآن یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن جس میں آیت کریم میں تذکرہ ہے یہ قرآن بفتح القاب کی جمع ہے وہو الطہر او الحیض اور یہ طہر کو کہا جاتا ہے یا حیض کو کہا جاتا ہے یہ طہر کو کہا جاتا ہے یا حیض کو جائیں یعنی اس میں دو قول ہے المدخول بهن اور یہ جو تین ہے ہے جو عدت یہ ان عورتوں کا جن کے ساتھ دخول کیا گیا ہو اما غیرهن اور جن کے ساتھ دخول نہ کیا گیا ہو یعنی غیر مدخول بہا ہو فلا عدت لهن تو ان کے لیے کوئی عدت نہیں ہے کیونکہ عدت اس لیے ہوا کرتی ہے تاکہ استبراء رحم ہو اور یہ صورت میں تو جب دخول نہ ہو تو اس کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی کیوں لقوله تعالى الله تعالى کے اس قول سے فما لکم علیہن من عدت سعتد دونها یعنی يعني اس آیت آية کریمہ سے آه، جو ہے نا جو غیر مدخول بہا ہو جن کے ساتھ دخول نہ کیا گیا ہو تو ان کی آه، ان پر عدت نہیں ہوگی وفی غیر الآئیستی والصغیرتی اور آه، ایسی یہ جو تین ہے بتایا گیا ہے تین طور بتایا گیا ہے یہ ایسا ایسا نہیں ہے اس عورت کو کہا جاتا ہے جو نا امید بھی ہو یعنی عمر کے بڑھ جانے کی وجہ سے جو ہے نا حید نہ آتی ہو وہ سجیرا اور جو بچی ہو یعنی ابھی تک بڑی نہ ہوئی ہو تو ان کا جو حید ہے سلاد ان کی عزت تین مہینے ہوگی ان کی عدت تین مہینے ہوگی والحوامل اور ایسی یہ جو تین تین حیض یا طہر جس کا ہم نے عدت جس کا ہم نے کہا کہ یہ عدت ہوگی یہ حاملہ بھی نہ ہو اگر حاملہ ہو یعنی حاملہ عورت اس کو طلاق دی گئی ہو تو پھر اس کا تین حیض یا تین طہر نہیں ہوگا بلکہ فائدہ تو ہونا ہونا تو ان کی عدت یہ ہے کہ وہ وضع حمل کرے یعنی وہ بچہ پیدا ہو تو اس وضع حمل ہونے ہی سے جو نا ان کا عدت مکمل ہوگی کما فی سورت طلاق وال جس طرح کہ سورہ طلاق میں اس کا تفصیل مذکور ہے والاماء اور یہ جو ہم نے تین طہر یا تین حیض عدت کا بیان کیا ہے یہ بانجیوں کے لیے بھی نہیں ہے اگر بانجی ہو قائد تو ہونا تو بانجیوں کی عدت قرآن دو حیض ہے دو طہر ہے بسنہ حدیث سے یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ سے ایسی ثابت ہے کہ بندی کی عدد جو ہے نو دو مہینے دو حیض ہوگا ولا يحل لهن اي يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ولا يحل لهن اور ان عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے اور ان عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے حلال نہیں ہے اي يكتمن کہ یہ عورتیں چھپا ہے ما خلق اللہ جو کچھ اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے فی ارحم ہننا ان کے رحم میں ان کے رحم میں من الولد والحیض یعنی بچہ یا حیض کہ یہ جو عورتیں جن کو طلاق دیا گیا ہے تو ان کے لیے جائز نہیں ہے حلال نہیں ہے کہ وہ چھپا ہے جو ان کے رحم اللہ نے پیدا کیا ہے بچے میں سے یا ہمیں سے کیونکہ اس کا پتہ تو اس عورت کے علاوہ کسی اور کو نہیں چل سکتا ہے تو اسی عورت ہی کو جو ہے بتانا پڑے گا کہ یہ بچہ ہے یا حیض ہے تاکہ پھر اسی حساب سے حیض عزت کا وقت معلوم ہو اور عزت گزارنا میں آسانی ہو کہ اگر ولد ہوگا یعنی بچہ ہوگا تو اس کا عزت جو ہے وجہ حمل ہوگا اور اگر حیض ہوگا تو جس طرح کہ ہم نے بتایا کہ پھر تین حید یا تین طہر ہوگا ان کن یومین باللہ اگر یہ عورتیں اللہ پر ایمان رکھتی ہے ولی مل آخر اور آخرت کی دن پر یعنی اگر یہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہلانا چاہتی ہے تو یہ اس میں خیانت نہ کرے اس میں جو حقیقت ہو وہی حقیقت بیان کر اگر بچہ ہو تو بھی بتا دے اور اگر ہے تو تو بھی کیونکہ اس کے حضرت کا مدار ہے اسی پر ہے کہ ولد ہوگا تو اس کا اس کا الگ حکام ہوتے اور اگر حیض ہو تو اس کے الگ حکام ہوا کرتے تو اس وجہ سے عورتوں کو جو ہے نا اس معاملے میں بالکل سیدھی بات سچی بات حقیقی بات بتانی چاہیے ازواج ہن اور ان عورتوں کی شوہر ان عورتوں کے شوہر خاون احق برد ہن احق کو منع حق رکھتے برد ہن پھر لوٹے پھر لوٹا لینے کا لوٹا لینے کا یعنی کہ پھر اس کی طرف لوٹ جائے پھر جائے یعنی اپنی عورتوں کی طرف ولا یعنی ان کی طرف رجوع کرے یعنی شوہر اپنے بیویوں کی طرف رجوع کرے ولا ابینا اگر انکار کرے اگر وہ انکار کرے تو ان کے انکار کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اگر یہ رجوع کر لیتے ہیں کہ ہم واپس اپنے بیویوں کے پاس جانا چاہتے ہیں رجوع کرنا چاہتے ہیں تو بھی صحیح ہے کا اس دوران ہوتے ہیں اس انتظار کے زمانے میں اس انتظار کے زمانے میں ایک مرتبہ تو طلاق دی دی گئی اور طلاق دینے کے بعد وہ عزت گزار رہی ہے تو اسی عزت کے دوران جو ہے نا اگر یہ شوہر جو ہے نا واپس سوچنے کے بعد غور فکر کرنے کے بعد جو ہے نا میرا تو گھر اجڑ گیا ہے میں نے اپنے آپ کو اپنے گھر کو اجاڑ دیا ہے تو واپس رجوع اگر کرنا چاہے تو رجوع کر سکتے ہیں ان اراد و اصلاح شرط کی اس سے جو ہے نا اصلاح کا ارادہ ہو بشرط بشرطی ان اراد ہاں، یعنی اگر یہ خاون یہ شوہر اصلاح کا ارادہ رکھتے ہو المرأة وهو تعريض على قصده لا شرط لجواز وهذا في في في الطلاق الرجعي وحقه لا لا فيه إذ حق لغيرهم نكاحهن العدة بینهما یعنی این که دونوں کے درمیان یعنی بینهما یعنی این دونوں کے درمیان یعنی ان ارادو اصلاح بشرط کی یہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہو یعنی یہ شوہر جو ان کی طرف واپس رجوع کر رہے یا لوٹ رہے تو نیت ان کی جو ہے نا صاف ہو صاف ستری ہو صحیح ہو بینهما یعنی آتے ہیں آپس میں یہ اظہار لال لال علم عورت کو نقصان پہنچانے کے لیے نہ ہو عورت کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ لوٹانا نہ ہو کہ میں واپس رجوع کروں گا تو یہ میرے پاس گی میں کسی اور کے پاس جا سکے گی نکاح کرنے کے لیے اور نہ میں اس کو جو حقوق ہے نہ وہ دوں گا تو یہ نیت نہ ہو بلکہ نیت صحیح ہو وہ تحریر یعنی یہ جو جملہ ہے یعنی یہ ترغیب کے لیے ہے یہ شوہر کے ترغیب کے لیے ہے لا شرط لجواز رجع جواز رج کی شرط نہیں ہے وہاں فی طلاق رجی اور یہ حکم جو ہے نا یہ طلاق رجعی کی صورت میں ہو گئے ہیں اگر طلاق رجعی دی ہو تو پھر اسی عدت کے زمانے کے دوران رجوع کر سکتے ہیں وہ احق کو لا تفضیل فیہی اور احق میں تفضیل مقصود نہیں ہے کیوں؟ از لا حق لغیرہم فی نکاحینا اس وجہ سے کہ زمانہ عدد میں خاون کے علاوہ کسی کو بھی ان کے ساتھ نکاح کرنے کا اختیار نہیں ہے ولہن اور ان کے لیے علی الازواج یعنی اور ان کے لیے ازواجی شوہروں پر مثل الذی لهم جیسے کہ یعنی جس طرح کے مردوں پر عورتوں کے حقوق اسی طرح عورتوں کے بھی مردوں پر حقوق ہے علیہن من الحقوق کے حقوق میں سے بالمعروف اچھے طریقے سے احسن طریقے سے شرع من حسن العشرت یعنی اچھے سر زندگی سے و ترک ضرر اضرار اور تکلیف اور ضرر نقصان کے چھوڑنے سے ون ہزار کرو جیسے یعنی عام طور پر ایک عورت کے جو جن چیزوں کو عورت کے لیے ضروری ہوا کرتا ہے اور جن چیزوں کو مرد کے لیے جن چیزوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے دونوں جو ہے ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں گے علیہ اور ولرجال لوگوں کے لیے علیہ نہ ہونا عورتوں پر درجہ بنا درجہ فضیلت یعنی فضیلت ہے حق میں ان کے اطاعت کے وجوب سے لما من یعنی ان کو مہر بھی دیا ہے اور ان پر خرچہ بھی کر رہا ہے صبح اور شام جو ہم کو کھلاتے بھی پلاتے بھی ہے واللہ اور اللہ تعالی عزیز زبردست حکمت والے فی کی اپنے بادشاہی میں حکیم حکمت والے فی مدبر ہوئی لقل کی جو اپنے مخلوق کے لیے انہوں نے تدبیر کی ہے اس میں کچھ تفصیل ہے انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہی تو ابھی اگر سٹیم بھی ہو گیا تین چار منٹ میں رقل اوپر بھی ہو گیا تو انشاءاللہ پھر کر پڑیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ